الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا إلا وأشهد الله إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى ولاب واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد معذد ناظرین وسام عین المشاہدینشاہد ایک چھوٹی سی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے جسے لے کر کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ حدیث کے راوی ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل امانت ولا تخن من خانک یہ ابو داود کی صحیح روایت ہے ترجمہ واضح ہے تقریباً کہ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا عدل امانت اتمنک جو تجھے امانت دے اس کی امانت کو اسی طرح لوٹا دو جو تمہارے پاس امانت رکھے اس امانت کو اسی طریقے سے لوٹا دو ولا تخن من خانک اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرنا دو باتوں کی وصیت ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائی جہاں تک امانت کی بات ہے تو دیکھیے امانت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری ہمارے پاس یا ہماری طرف بھیجی گئی ہیں سب سے بڑی امانت تو دین ہے دین پر عمل کرنا ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا یہ سب سے بڑی امانت ہے یہ دین اللہ رب العالمین کی امانت ہے ہمارے اوپر کہ اس دین کے اندر کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے اس میں کمی زیادتی نہ کی جائے اس میں نئی چیزیں ایجاد نہ کی جائیں نیا نہ طریقہ اس کے اندر نہ پیدا کیا جائے بلکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس طریقے صحابہ نے اس پر عمل کیا صلب صالحین نے عمل کیا اسی طریقے سے قیامت تک ہر انسان ہر مسلمان کے لیے یہ دین ایک امانت ہے کہ انسان اس کو مضبوطی سے تھام لے وہ آتسم و بحب اللہ جمی امولا تفرق تفر رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العامی نازل کیا اسی طریقے سے اس پر عمل کرو اس میں کمی اور بیشی نہ کرو اپنی طرف سے اپنے افکار نہ داخل کرو نئی نئی چیزیں نہ ایجاد کرو اور مکمل طور سے دین اسلام پر کار بند ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان ولعمن جہولا ہم نے امانت آسمانوں پر پیش کی زمین پر پیش کی پہاڑوں پر پیش کیا سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا اور انسان ظالم ہے اور جاہل ہے تو یہ امانت ہے پورا دین امانت ہے قرآن امانت ہے اللہ کے سل کی سنتیں امانت ہے حدیث امانت ہے یہ سب کے سب ہماری گردنوں میں امانت ہے کہ ہم ان میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہ کریں ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر کے آئیں اور مکمل طور سے ان تمام چیزوں پر کاربند ہو جائیں اسی طریقے سے نمبر دو دین کی نشر و اشاعت دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ایک امانت ہے یہ بھی ایک امانت ہے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے الحاد ہی سبیلی آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے اللہ انا ادیر توانی کہ میں بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میں بھی اور میرے پیروکار بھی جو میرے متبعین ہیں میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی عمل ہے کہ وہ دین کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ یعنی دین کی دعوت دینے کے لیے علم ضروری ہے انسان پہلے علم حاصل کرے اس کے اوپر عمل کرے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے دعوت دینے میں جو مشکلات پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرے یہ ہے خلاصہ دعوت کا تبلیغ اور نشر و اشاعت کا تو اللہ کے دین کی طرف بلانا وہ دین جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی پر اتارا قرآن و حدیث کی شکل میں جن کو اللہ رب العامی نے کامل مکمل کر دیا اس کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بھی ایک امانت ہے یعنی بلانے میں دعوت دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی انسان اپنے نفس کی طرف اپنے بنائے ہوئے افکار کی طرف اپنی بنائی ہوئی جماعت کی طرف نہیں بلائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائے گا جس دین کو اللہ رب العالمین نے نبی کو دے کر کے دنیا کے اندر مبوط فرمایا یہ بھی ایک امانت ہے کہ دعوت تبلیغ کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے اور وہی طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا جس طریقے پر نبی چلے نبی نے جس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیا اور اس طریقے سے آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے سرب صالحین نے جس راستے کو اپنایا اس راستے کو اپنا کر کے اس کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بھی ایک امانت ہے ہماری گردنوں میں یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ اور اللہ کے سر کہ بلغونی وہ ولو آیا مجھ سے پہنچاؤ لوگوں کو یعنی تمہیں جو بھی معلوم ہو اس کو لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ نقبر اللہ عمران سمیہ مقال تھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے اس کے چہرے کو جس نے میری بات کو سنا اسے یاد رکھا اس کی حفاظت کی اور گانٹ باندھ لیا مکمل طور سے ہماری باتوں کی حفاظت کی سما ادا پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیا یعنی آپ کی حدیثوں کو آپ کی تعلیمات کو آپ کے عوامل کو آپ کی شریعت کو آپ کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا تو یہ بھی ایک ذمہ داری یہ بھی ایک امانت ہے تیسری بات یہ کہ توحید نماز روزہ زکوٰۃ دین کی تمام چیزیں یہ سب کے سب ہمارے اوپر امانت ہیں یعنی ان میں کبھی بیشی کرنا جائز نہیں ہے سلو کمارا تمری مسلی ویسے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے خود و ان مناسب کم تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو ہستا میں آئندہ سال حج نہ کر سکوں آپ نے سب پر عمل کر کے دکھایا عمرہ کر کے حج کر کے نماز پڑھ کر کے دین پر مکمل طور پر عمل کر کے آپ نے لوگوں کو سکھایا بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ یہ سب امانتیں ہیں نماز میں بھی کوئی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا نئی نماز نہیں لائی جائے گی دنیا کے اندر وہی نماز جو نبی کی نماز ہے نماز نبوی جس طریقے سے ہمارے نبی نماز پڑھا اسی طریقے سے نماز پڑھنا جس طریقے سے ہمارے نبی نے حج کیا عمرہ کیا روزے رکھے اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہ ساری عبادات یہ ساری چیزیں ہماری گردنوں میں امانت ہیں اور سب سے بڑی امانت توحید کی توحید کو اپنانا خالص اللہ کی بات کرنا اس کے بعد میں شرک نہ کرنا یہ تمام چیزیں اللہ اللہن کی طرف سے ہمارے اوپر امانت ہے عبداللہ بن عباس بات ہے کہ العمال اللہ تمن علیہ العباد وہ تمام اعمال جس پر بندوں کو معمون کیا گئی امانت رکھی گئی ہے ان بندوں کے پاس وہ سب کے سب امانتیں ہیں یہ سب اعمال نماز روزہ یہ ساری عبادات ہیں یہ ساری امانتیں بھی ہیں اسی لیے امانت اللہ کے سر کے حدیث منحل حبل امانہ فلح سمنا جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے امانت سے کیا مراد ہے یہاں امانت سے مراد اسلام کے احکام اسلام کی عبادتیں نماز کی قسم کھانا روزے کی قسم کھانا حج کی قسم کھانا زکوٰۃ عمرے کی قسم کھانا یہ سب کے سب کیا ہے دین اسلام کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے بہت سارے لوگ کلمے کی قسم کھاتے ہیں کلمہ پڑھیں گے اور قسم کھا لیں گے نماز کی قسم فلاں چیز کی قسم جو عبادات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر امانت ہیں اور جس طریقے سے امانت میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ایسے جس طریقے سے اللہ کے سر ثابت ہے اسی طریقے سے ہمیں ان تمام چیزوں کو ادا کرنا تو یہ بھی ایک امانت ہے یہ سارے امال امانت ہیں نمبر چار ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے ہمارا پورا وجود ہمارا پورا جسم مال دولت آنکھ عقل اور اس طریقے سے ہاتھ پاؤں زبان شرمگاہ جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے دی سب کے سب ہمارے پاس امانت ہے یہ آنکھ امانت ہے یہ دل امانت ہے زبان امانت ہے ہاتھ پاؤں امانت سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے اسی لیے امانت میں خیانت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہمارے لیے جائز نہیں کہ اپنی آنکھیں ہم پھوڑ دیں اپنی زبان کو کاٹ دیں اپنے ہاتھ کو کاٹ دیں انگلیوں کو کاٹ دیں یا ہم خودکشی کر لیں نہیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر جیسے اللہ نے دیا ہے ایسے ہی ہمیں واپس کرنا ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں اور ان کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا ہے زبان کو آنکھ کو ہاتھ کو پاؤں کو عقل و دماغ کو تمام چیزوں کو مال و دولت کو جو بھی اللہ ابامن کی طرف سے ہے رسک ان تمام چیزوں کو ہمیں صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے تو یہ بھی اللہ ابامن کی طرف سے امانت ہے پانچویں چیز اولاد امانت ہے بیوی امانت ہے اور اس طریقے سے منصب اور تمام چیزیں سب کے سب امانت کے اندر آتی ہیں اولاد بھی امانت ہیں اللہ ابراہین کی طرف سے لہذا ہمیں ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں ان کی دینی تربیت کریں عقلی تربیت کریں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں ان کو نا دیں ان کے اوپر خرچ کریں انہیں تعلیم دیں انہیں دین سکھائیں دینی تربیت کریں یہ سب بندے یہ سارے یہ اولاد ہماری گردنوں میں اللہ ابامن کی طرف سے امانت ہے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا باقاعدہ اور باپ سے پہلے سوال کیا جائے گا ماں باپ سے اولاد کے بارے میں کہ تم نے ہم نے تمہیں اولاد دی تم نے کہاں تک امانت ادا کیا اولاد کے تعلق سے اولاد سے بعد میں پوچھا جائے گا ماں باپ کے بارے میں کہ تم نے ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کہ بعد میں سوال ہوگا پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا اولاد کے بارے میں کہ تم نے اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا لہذا بچوں کی تربیت یہ ان کا حق ہے ماں باپ کے گردنوں میں لہذا یہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ کو دی جائے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے آپ کی وہ امانت ہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں کسی مدرسے میں کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو بھی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ سب کے سب آپ کے لیے کیا ہے امانت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ رضی اللہ فرماتے ہیں ادا دئی ات المان فن تدریسہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو انتظار کرو قیامت کا لوگوں نے کہا کہ اس کا ضائع کرنا کیسے ہوتا ہے تمہارے بین حمای ادا فن تدریس جب معاملے کو جو اس کا اہل نہیں ہے اس کے سپرد کر دیا جائے تو انتظار کرنا قیامت کا صحیح بخاری کی روایت تو یہ امانت کی بربادی ہے امانت کی بربادی ہے جو جس کام کا اہل ہے اس کو وہی کام کیا دیا جائے اگر جو اہل نہیں ہے جس چیز کا آپ اگر اسے ذمہ داری دیں گے تو یہ کیا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ خیانت ہے یہ امانت کی خلاف ورزی ہے جو جس کا مستحق ہے اس کو وہی ذمہ داری دی جائے اور یہ ذمہ داری اس کے لیے ایک امانت ہوتی ہے امانت کے طور پر ذمہ داری کو اسے ادا کرنا ہے اس میں خرد برد نہیں کرنا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے جو بھی ذمہ داری ہے کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے کوئی پرنسپل ہے اور اس طریقے سے کوئی گھر کا ذمہ دار ہے کوئی اسکول کا ذمہ دار ہے پورے ملک کا ذمہ دار ہے حکومت ہے کی ذمہ داری جس کے اوپر ہے امر بالمعروف معروف منکر کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر ہے اس طریقے سے ملک کی نگہبانی کی سرحدوں کی حفاظت کی جن کی ذمہ داری ہے اور اس طریقے سے جو مال کے شعبے میں ہیں خدمت خلق کے شعبے میں ہیں اور جو بہت سارے امور اور دنیاوی چیزیں ہیں جہاں انسان کام کرتا ہے یہ سب کے سب باقاعدہ امانت ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے ساتویں چیز کیا ہے راز بھی امانت ہے راز کیا ہی امانت ہے راز کا افشا کرنا راز کو ظاہر کر دینا یہ اخلاق کے منافی چیز ہے یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ حد سرج بے حدیث ہل تمطف امانا جب کسی آدمی نے کوئی بات کی پھر وہاں سے چلا گیا تو امانت ہے یہ ابو داؤد احمد اور سورن ترمیزی کے رواج ہے میاں بیوی کے درمیان جو اجازی تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہیں نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اس راز کا افشا کرے کسی سے بھی نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ اس راز کا افشا کرے جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہوتے ہیں ان کو عام کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے جو شریعت کے در جائز نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ان منا عدم الامانت انط اللہ قیامہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سب سے بڑی امانت میں سے کیا ہے ارج الفد اللہ عمراتی ہی کہ آدمی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وہ تفدی علیہ اور عورت اپنے مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے خواہشات پوری کرتے ہیں دونوں سم شور سر رہا پھر اس راز کو عام کر دیتے ہیں آؤٹ کر دیتے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ امانت کے اندر خیانت ہے کہ جو راز ہوتے ہیں چاہے میاں بیوی کے راز ہوں یا ملکوں کے راز ہوں حکومتوں کے راز ہوں یا ذمہ دار کے راز ہوں یا مدرسے یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں اور جو بھی تنظیمیں ہیں ان کے جو آپسی راز کی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو افشا کرنا ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ سراسر حرام ہے اور اس طریقے سے یہ بہت بڑی خیانت ہے اگر انسان اس طرح کا ارتکاب کرتا ہے آٹھویں چیز مالی اعانت ہے مالی امانت اللہ نے مال دیا یا اس طریقے سے کوئی ذمہ دار ہے اور وہ یعنی لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس طریقے سے خیر کے بھلائی کے کام کرتا ہے اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کے اندر خود برد کرنا اپنی ذاتی کی کاموں کے لیے استعمال کرنا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جو جو پیسہ اور جو مال پوری قوم کے لیے ہو پوری ملت کے لیے ہو اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا اپنے ضروری چیزوں کے لیے استعمال کرنا یہ کیا ہے یہ دین کی یہ بہت بڑی خیانت ہے یہ انسان محنت کرتا ہے اپنی محنت کی عوض تنخواہ لے سکتا ہے یا جو اپنی محنت کے بقدر وہ لے سکتا ہے لیکن جو امانتیں دی جائیں قو ملت کے لیے ان پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اوپر خرچ کر لینا یہ کیا ہے یہ سراسر حرام ہونا جائز تو یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہوتی ہے مال کے اندر خیانت کرنا اللہ رب العالمی نے ہمیں ہر طرح کی امانت کر ادا کرنے کا حکم دیا ان اللہ امرکمن تو امانات اللہ علیہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان کی طرف لوٹا دو اور اس کی تفسیر میں امام کثیر فرماتے ہیں انا عام فی جم الواجب علی الانسان کی یہ عام حیات ان تمام امانتوں کے تعلق سے جو انسان کے اوپر واجب ہوتی ہیں وہ نوعان اور وہ امانتوں کی دو قسمیں ہیں وہ کہتے امام ابن کثیر ایک کیا ہے کہ اللہ رب العامن کی طرف سے جو نماز اور روزے ہیں یہ بھی اللہ رب العامن کی طرف سے کیا ہے یہ سب کے سب امانتے ہیں نمبر دو حقوق العباد کل ودائے وغیرہ بندوں کے جو حقوق ہیں جیسے لوگ امانتے کسی کے پاس رکھتے ہیں حفاظت کے لیے آدمی نے کسی کے پاس مان رکھا یا اس طریقے سے کوئی سامان رکھا کوئی بھی چیز رکھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی طریقے سے واپس کر دے تو یہ بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق امانت ہیں اور میں نے بیان کیا کہ پورا دین اللہ ابامن کی طرف سے امانت ہے لہذا اس میں کمی بیشی کرنا حزب اضافہ کرنا کسی پر عمل کرنا کسی کو چھوڑ دینا یا اسلام کو محدود کر دینا چند چیزوں کے اندر کہ ہی اسلام رہ گیا باقی چیزیں اسلام سے خارج کر دینا یہ تمام چیزیں امانت کے اندر خیانت ہے تو یہ امانت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور امانت داری یہ بہت عظیم خوبی ہے اللہ جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب ناسے اور امین تھے سب کے سب امانت دار تھے کیونکہ ایسی خوبی ہے اس خوبی سے انسان لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے امانت داری بڑی عظیم خوبی ہے اس لیے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اور دعوت کا آغاز کیا سب آپ کے دشمن ہو گئے لیکن آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا آپ اس قدر امانت دار اور ناسے اور امین اور اخلاق والے تھے کہ لوگ آپ کے پاس ہزار عداوتوں اور دشمنیوں کے باوجود آپ ہی کے پاس لوگ اپنی اپنی بڑی بڑی امانتیں رکھا کرتے تھے ہجرت تک آپ کے پاس ساری امانتیں تھیں اور آپ نے ذرہ برابر کسی کے اندر نعوذ باللہ کوئی خیانت نہیں کی بلکہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور جن جن کی امانتیں تھیں ان سب کے نام بتا کر کے اور ان کے حوالے کر کے پھر آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور پھر بعد میں علی رضی اللہ عنہ نے سب کی امانتیں سب کے واپس کر دی اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی گئی یہ ہے امانت داری تو یہ امانت دار ایک دائی کو ایک عالم کو اور جو لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ ہوتا ہے اسے بطور خاص بلکہ تمام مسلمانوں کو ماندار ہونا چاہیے لیکن جس آدمی کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے اندر زیادہ یہ صفت اور یہ خوبی ہونی چاہیے امانت داری کی اگر انسان امانت دار ہے دین کے معاملے میں مال کے معاملے بطور خاص اور دین کے معاملے بھی تمام چیزوں میں تو لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں لوگوں کا اعتماد اسے ملتا ہے اور لوگ اس کی باتوں پر عمل کرتے سنتے ہیں اور جس کے بارے میں خرد برد کی خبریں ہوں یا مال کے بارے میں کہ وہ مالوں مال کو ضائع برباد کر دیتے ہیں یا خود بر کرتے ہیں کمی بیشی کرتے ہیں یا اس طریقے سے مالوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی زبانوں سے کہ جو طاقت ہے تاثیر وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اثر لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا کیونکہ انسان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی گفتار کچھ اور ہوتی ہے اس لیے انسان کو اپنا کردار بنانے کی ضرورت ہے گفتار اسی وقت اثر انداز ہوگی جب انسان کا کردار صحیح ہوگا اخلاق صحیح ہوگا امانت داری اس کے پاس ہوگی نصیحت اور خیر خائی لوگوں کی اس کے پاس ہوگی تبھی جا کر کے لوگوں کی زبانوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے اللہ و راؤن جو لوگ اپنی امانتوں کو اپنے عہد کو پورا کرنے والے یہ کی خوبی بیان کی گئی ہے اہل ایمان کی متقیوں کی نیک لوگوں کی پرہیزگار لوگوں کی جنتیوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرتے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے یا الدین عام اللہ تخن اللہ و رسول ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو وہ تخون و امانات اور نہ ہی امانتوں کے اندر خیانت کرو وہ ان تم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کیا ہے اللہ پر ایمان نہ لانا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کی باتوں کو عورت کر دینا گناہ کرنا یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہے نبی پر ایمان نہ لانا نبی کے بارے میں غلط عقیدے کرنا اور نبی کی باتوں کو ٹھکرا دینا آپ کی سنتوں کو ٹھکرا دینا حدیثوں کو ٹھکرا دینا اور اس طریقے سے آپ کے بارے میں غلط اور شرکی عقیدے رکھنا یہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے تو ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے تمام چیزوں میں اور اللہ وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں آپ نے بتائیں یہ حد سا قدب جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وہ ادا اخلف اور جب وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے وہ ادا اتمنا خان اور جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کر بیٹھے تو یہ امانت ہر ایک کو شامل ہے مال کے اندر مالی امانت دین کی امانت اور اس طریقے سے جو امانتیں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یا ذمہ داریاں اور منصب اولاد بیوی راز یہ سب کے سب اللہ ابامن کی طرف سے امانت ہوتی ہیں لہذا ان کا جو ہے امانت کے اندر خیانت کرنا یہ کسی بھی طرح ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے روا نہیں تمہارے بھی نے کیا فرمایا عدل امانہ امانت کو ادا کر دو من تمنک جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اللہ نے ہمارے پاس جو مانتے رکھی ہیں اللہ کے حوالے کر دو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہے لوگوں کے حوالے کر دو کسی بھی امانت کے اندر خرد برد کرنا یہ جائز نہیں ہے تو پہلی وصیت ہمارے بھی نے فرمائی کہ امانت لوٹا دو اور اس کے اندر خیانت نہ کرو بڑا افسوس ہے آج کے دور میں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کچھ امانت رکھتا ہے خاص طور سے پیسہ اور مال وغیرہ وہ بغیر پوچھے اس پیسے کو مال کو استعمال کر لیتا ہے اور جب مانگا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتا ہے وقت پر نہیں دیتا بعد میں دے گا ایک ساتھ نہیں دے گا تھوڑا تھوڑا کر کے دے گا اور اس طریقے سے اس مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیتا ہے قطع ایسا کرنا جائز نہیں حرام شریعت کے اندر جو مال دیا گیا اس مال کو اسی طریقے سے وہ لوٹانا حتیٰ کہ پیسے کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ اور ورا اور تقوا پہزگاری کی جو پیسہ آپ کو دیا جائے جو دیا جائے آپ اسی کو اس کے حوالے کر دیں جب وہ آپ سے مانگے اور اگر ناگزیر ہو جائے آپ کے لیے استعمال کرنا تو آپ اس کو استعمال کر لیں لیکن جب بھی مانگے جب وقت جائے وقت سے پہلے آپ استعمال کرتے ہی فوراً آپ کے پاس انہیں یعنی وہ رقم ہونی چاہیے آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور فی الحال آپ اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکال سکتے کسی نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں لیکن جیسے ہی اکاؤنٹ سے نکالے لا کر کے گھر میں رکھ دیں تاکہ اس آدمی کو پیسے آپ حوالے کر دیں اس کے یہ نہ ہو کہ آپ استعمال کر لیں اور آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو جب وہ آپ سے مانگے تو پھر آپ ٹال مٹول کریں وقت لیں کہ مجھے ٹائم دیجیے میں ایک مہینے بعد واپس کروں گا یہ امانت کے اندر خیانت ہے یہ مومن کی نہیں منافع کی پہچان ہوتی ہے اور دوسری وصیت ولا من خانت جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو آپ کے ساتھ جھوٹ بولے اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جھوٹ بولے وہ جو جھوٹ بولتا ہے اور جو خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا آپ کو وعدہ پورا کرنا امانداری کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ پیش آنا کوئی آپ کے ساتھ خیانت کیا تو آپ اس کے ساتھ خیانت کر لیں جب آپ کو موقع مل جائے نہیں اسلام کے جو سچے اصول ہے اس کے منافی ہیں مروت کے خلاف اخلاق کے خلاف یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ ناجائز فائدہ اٹھانا ہو جاتا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی خیانت کرے تو وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے بلکہ اس کا جواب بہتر طریقے سے دے امانداری کے ساتھ دے اپنے اچھے اخلاق سے دے باقاعدہ یہاں کے علماء سے فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک آدمی کہیں پر کام کرتا ہے اور اس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے تو کیا وہ بغیر بتائے ہوئے تنخواہ لے سکتا ہے جیسے مان لیجیے بکالا اس کے پاس ہے کوئی دکان اس کے پاس ہے اس کے پاس مال رہتا ہے اور وہ تنخواہ اس کو نہیں دیتا تو کیا اس کو بتائے بغیر اس میں سے لے سکتا ہے علماء نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں لے سکتا ہے یہ خانت ہو جائے گی اگر لینا ہے تو بتا کر کے لے کہ میں اپنی تنخواہ اس میں سے لیتا ہوں اور وہ اجازت دے تب آدمی کے لینا جائز ہوگا اگر وہ نہیں دیتا تنخواہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بات پرس ہوگی اللہ اسے سوال کرے گا کہ تم نے ماتحت کے لوگوں کا حق کیوں نہیں ادا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برائی کے جواب برائی سے دیں بلکہ ہم برائی کے جواب ہمیں بھلائی سے دینا چاہیے اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو دشمن بھی انسان کے دوست بن جاتے ہیں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں دیکھیے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مکہ کے مشرقین کے ساتھ برتاؤ کیا لوگوں نے آپ پر ظلم کیا آپ کو ستایا اور اس طریقے سے مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا لیکن آپ نے صبر کیا سب کو معاف کر دیا اللہ مت فعید اللہ بین نے کہ بھائی عداوت کا الحمیم کہ آپ اور جس کے درمیان عداوت ہے اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ برائی کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں بھلائی کے ساتھ اس کو دفاع کریں گے تو آپ اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی وہ آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا تو ہمیں لوگوں کو اخلاق سے فتح کرنے کی ضرورت ہے اور اس طریقے سے اچھا معاملات کر کے ہمیں لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی ضرورت ہے زور دبستی کرنے سے کوئی انسان کسی دل کو فتح نہیں کر سکتا وہ وقتی طور پر چیز ہوتی ہے بعد میں وہ سب ان سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دے آپ یہ کر کے دیکھیں لوگ جو آپ کے پرائے ہیں دشمن ہیں سب آپ کے دوست بن جائیں گے تو بڑی دو اہم وصیتیں تھیں جو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلکہ ابو حرض اللہ تعالیٰ کو وصیت فرمائی تھی اور ظاہر بات ہے یہ آپ کی وصیت پوری انسانیت کے لیے ہے پوری امت کے لیے ہے اور اس طریقے سے کیونکہ یہ دین سب کے لیے ہے کسی کے لیے خاص دین نہیں ہے بلکہ دین اللہ ابرامین کا ساری انسانیت کے لیے ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ان وصیتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے عامر رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد ولا علیہ و صاحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ